محمد بن سیرین نے کہا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمیں سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ